بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا ووضعنا عنک وزرک اور تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا الذی انقض ظہرک کہ جس نے تیری کمر توڑ دی تھی ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا فن مصر یسرا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے ان مل یسرا یقیناً اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے فعدا فارغ دفن سب تو جب فارغ ہو تو محنت کر و الا ربی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف رغبت کر